حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالے رنگ کی عورت یا مرد مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غائب پایا اور اس کے متعلق دریافت فرمایا تو کہا گیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پھر فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ صحابہ نے اس کی نشاندہی کی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو تین